الحمد اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس وقت ہم ان اسباق کی ترتیب و تیاری میں مصروف ہیں افغانستان میں بیس سال بعد امریکہ کی شکست اور اللہ والوں کی جیت کے مناظر ہر طرف نظر آ رہے ہیں اللہ والوں کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی اور ابو جہل کے وارثین کو اللہ تعالی نے ناکام فرمایا اسلامی عمارت کا جو پودا افغانستان میں اللہ کے فضل و کرم سے بویا جا رہا ہے اس کے قیام و استحکام کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی ایک عام انسان تھے لیکن ان کے اطراف میں ان کے معاونین اور غمخاران اور ہمدرد لوگ بھی موجود تھے اسی وجہ سے وہ آدھی دنیا کے فاتح بن سکے ہم اور آپ بھی اگر عمارت اسلامیہ کے ساتھ مخلص ہوں گے ہمدردی کریں گے غمخاری کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی بہت زیادہ ترقیات دینی اور دنیاوی عطا فرمائے گا انشاءاللہ دنیا یہ تو دیکھ رہی ہے کہ عمارت اسلامیہ کے مجاہدین فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان مجاہدین کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے ان مجاہدین کے گھروں میں کیا غربت کیا فقر و فاقہ کیا مشکلات اور کیا مصائب ہیں اسے صرف اللہ رب العالمین اور آس پاس رہنے والے لوگ ہی جانتے ہیں آج کی مجلس میں جب کہ ہم نے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ وہ بحری اور بری فوج کی تیاری کے لیے خواہش مند بھی تھے کوششیں بھی کیا کرتے تھے اور آخر اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہوئے اور پوری دنیا کے لیے ایک دہشت کی علامت کے طور پر تیس سال تک انہوں نے حکومت کی وہ مسلمانوں کے لیے نشان رحمت اور سرمایہ سعادت تھے اور بدماش کافروں کے لیے دہشت کی علامت تھے اور جو کافر ان کے سامنے تسلیم ہو جایا کرتے تھے وہ ان کے لیے بھی سراپا شفقت تھے میرے بھائیوں میری بہنوں ہم تاریخی واقعات کو پڑھ تو لیتے ہیں سن تو لیتے ہیں لیکن ان واقعات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اتنی بڑی بڑی جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں اسلامی عمارتیں اور سلطنتیں قائم ہوئی ہیں ان کی بنیادوں میں میرے بھائیوں ہزاروں لوگوں کی ہڈیاں ہزاروں لوگوں کا خون اور لاکھوں لوگوں کی آہیں اور سسکیاں دبی ہوئی ہیں اس وقت اسلامی عمارت کی اقتصادی حالت معاشی حالت بہت ہی خراب ہے یہ تو اللہ کے رضا کے لیے لڑنے والے مجاہدین ہیں ورنہ کب کے بغاوت کر چکے ہو بیس بیس سال سے لڑنے والے ان مجاہدین کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہے آپ کو اور پوری دنیا کو یہ باتیں سن کر تعجب ہوتا ہوگا لیکن یہ سب حقائق ہیں ان کے گھروں کے چولہے کبھی جلتے ہیں اور کبھی نہیں جلتے اللہ رب العالمین ہی ان کی مشکلات سے باخبر ہیں تاجروں کی خدمت میں میری خصوصی درخواست ہے یہ میری آواز ہے اور لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی تڑپ ہے شعبہ تجارت سے تعلق رکھنے والے میں اپنے تمام دوستوں کو بزرگوں کو بھائیوں اور بہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس وقت عمارت اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوں عمارت اسلامیہ کی پریشانیاں مصائب اور مشکلات کا ادراک کرنے کی کوشش کریں حکومتیں چندوں کے ذریعے نہیں چل سکتی حکومتوں کے بہترین انتظام و انسرام کے لیے ایک بہترین تجارتی اور اقتصادی ادارے کا ہونا ضروری ہے عمارت اسلامیہ کے اقتصادی اور تجارتی اداروں کو ترقی دینے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے یہ آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نئی پود کو سیراب کرنا ہے اس نومولود اسلامی حکومت کو ترقی دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے مجاہدین نے اپنے خون سے اپنی ہڈیوں سے اپنی جان سے اس عمارت کے قیام و استحکام کے لیے قربانیاں دی مجاہدین کی بیواؤں نے ان کے یتیموں نے اپنی آہوں اور سسکیوں سے اس عمارت کے قیام و استحکام کے لیے قربانیاں دی بے کس و بے بس و لاچار اور ضعیف قسم کے لوگوں نے اپنی دعاؤں سے جو کہ عرش سے رد نہیں ہوا کرتی بلکہ قبول ہوتی ہیں انہوں نے اپنی دعاؤں سے اس عمارت کے قیام و استحکام کے لیے قربانیاں دی آج میرے تاجر بھائیوں آج میری تجارت پیشہ بہنوں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ عمارت اسلامیہ کے قیام و استحکام اور اس کی اقتصادی اور معاشی ترقی کے لیے آگے بڑھیں اللہ تعالی آپ حضرات سے پوچھے گا لیوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین ایک بہت بڑا دن جب قاضی اللہ ذوالجلال ہوں گے اور ہم سب مجرموں کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے یقوم الناس لرب العالمین سب کے سب انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت ہم نے اللہ جل جلاشان کو جواب دینا ہے جواب صرف زبان سے نہیں بلکہ اللہ تعالی اس وقت زبانوں پر مہر لگا دیں گے نختم اللہ فاہم و تکلیم و تشہد ارجل ہم بما كانوا یکسیبون ان کی زبانوں پر مہرے لگا دی جائیں گی پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کی جلدے تک باتیں کریں گی میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں الحمد للہ الحمد للہ بن احمد ہی تتیم مصالحات یہ خوشخبری سن کر پڑی جانے والی دعا ہے آج امریکہ بھاگ گیا ہے اور عالم اسلام جاگ گیا ہے ایسے حالات میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے میڈیا پراپیگنڈوں سے متاثر ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد سے کہیں پیچھے نہ رہ جائیے گا یہ مسلمان بھائی اور بہن جو کہ بیس سال سے اور روس کے خلاف ہونے والے انقلاب کو بھی ملائیں تو چالیس سال سے ایک عظیم قربانیوں میں مصروف ہیں یہ لوگ افغانستان کے یہ لٹے پٹے لوگ چالیس سال سے دشمنوں کے خلاف لڑ لڑ کر پس چکے ہیں تھک چکے ہیں لیکن ان کے عزائم آج بھی مضبوط ہیں واللہ العظیم اللہ کا عظیم نام لے کر قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس نئی پیدا ہونے والی نئی قائم ہونے والی عمارت کی امداد نہیں کی تو اللہ تعالی شاید ہمیں معاف نہ کرے یہ عمارت صرف افغانوں کی نہیں ہے بلکہ یہ عمارت اسلامیہ ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی عمارت ہے اور الحمد اس عمارت کے سب سے پہلے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ایک عربی مہاجر شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کے لیے انہوں نے اپنی پوری حکومت تجدی پوری حکومت قربان کر ڈالی اور قربانی کے بعد بیس سال تک لگے ہوئے ہیں کہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں منافقین اور مرتدین کے خلاف لڑ رہے ہیں اس وقت ہمیں تجارت کے شعبے میں اقتصادی اور معاشی شعبے میں کام کرنے والوں کی ماہرین کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت صرف ہمیں نہیں بلکہ آپ کو بھی ہے ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس نئی قائم ہونے والی عمارت کی ترقی کے لیے اس کے عروج کے لیے کام کریں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ایک فرض بھی ہے قرض بھی ہے آپ مجاہدین کو چندوں کا عادی نہ بنائیں چندوں سے کوئی ملک میرے بھائیوں نہیں چل سکتا ہماری کوشش اور دعا یہ ہے کہ مجاہدین چندوں کے عادی نہ ہوں بلکہ ملک میں ایک ایسا بہترین نظام قائم ہو کہ یہاں تجارتی ادارے فعال ہوں اقتصادی اور معاشی محکمے بحال ہوں ان تمام امور کے لیے تاجروں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ یہ تو جنگ زدہ ملک ہے میں اپنا سرمایہ یہاں لگاؤں تو شاید کہ ڈوب جاؤں گا اور اللہ کے بندے ڈوب جاؤ گے تو اللہ کی راہ میں ڈوب جاؤ گے نا آپ سے بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی اور کھرب پتی اللہ کی راہ میں ڈوبے ہیں اللہ تعالی نے انہیں عزت دی ہے ترقی دی ہے دین و دنیا کی عزت و شہرت اللہ تعالی نے ان کو دی ہے مثال کے طور پر اسامہ بن لادن رحمہ اللہ ایک ارب پتی تھے وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ نے بھی دیکھا ہے اور بندے بھی دیکھ رہے ہیں آپ ہمت کریں یورپ اور امریکہ کے چکر کاٹنے والے تاجر دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ یہاں بھی آپ کے بھائی رہتے ہیں یہاں بھی ایک غریب قوم رہتی ہے یہاں بھی ایک ایسی قوم رہتی ہے جنہوں نے یورپ اور امریکہ کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اور ان کے عزائم کو خاک میں ملایا ہے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے آپ ان لوگوں کی ہمت افزائی کریں تان و تشنیع اعتراض و تنقید اور ہر قسم کی اونچ نیچ قسم کی باتیں کرنا یہ آسان ہے میرے بھائیوں کام کریں کام کام کام اور صرف کام ہونا چاہیے اس عمارت کی ترقی کے لیے اس عمارت کے قیام کے لیے اس عمارت کے استحکام کے لیے اس عمارت کے انتظام کے لیے کام ہونا چاہیے میرے بھائی اگر ہم کام کریں گے عمارت ترقی کرے گی عمارت ترقی کرے گی اسلامی نظام کا قیام ہوگا مظلوموں کا انتقام ہوگا بری بری جو جمہوری حکومتیں قائم ہیں پڑوس میں ان سب کا برا انجام ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں سچا بندہ بنائے اچھا بندہ بنائے سچا بندہ بنائے اللہ تعالی ہم سے کام لے لے آپ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ دعاؤں کا بھی اہتمام فرمائے اور دواؤں کا بھی انتظام فرمائے دعا کریں اللہ قبول کرے گا دوا کریں یعنی تدبیر بھی کریں کہ اس عمارت اسلامی کی فوج کیسے ترقی کرے گی اس کی صنعت کیسے ترقی کرے گی اس کی تجارت کیسے ترقی کرے گی اس کے مختلف ادارے کیسے ترقی کریں گے ان تمام باتوں کے لیے سوچ و فکر اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور دواؤں کی بھی ضرورت ہے دوائیاں صرف ظاہری بیماری کے لیے نہیں ہوتی بلکہ باطنی امراض کے لیے بھی ہوتی ہیں اس لیے ہم سب کو بحیثیت مسلمان بحیثیت افغانی ہو پاکستانی اور ترکستانی نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اس حکومت کو جو کہ کتاب و سنت کی بنیاد پر قائم ہے کیسے ترقی کرائیں اور کیسے اس حکومت کے قیام و استحکام میں ہمارا حصہ لگ جائے عملی طور پر ایک بات کی طرف اشارہ میں کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کے ایام ہیں عید الاضحیٰ کی آمد آمد ہے اور عمارت اسلامیہ بھی فتوحات کی طرف گامزن ہے ایسے حالات میں قربانیوں کا انتظام افغانستان کے اندر کرنے کی کوشش فرمائیں تاکہ یہ مجاہدین جو شب و روز میدانوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے وہ تو صرف ایک غم میں ہیں کہ کسی طرح ان کافروں کو بگائے اور امت کو جگائیں تو امت کو جاگنا چاہیے کافر تو اپنا کام کر رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے اب امت کو جاگنا چاہیے اس لیے کہ یہ دو ہی مقصد ہمارے پیش نظر ہیں کافر کو بھگانا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جگانا کافر تو بھاگ رہا ہے کیا مسلمان جاگ رہا ہے جاگیں بیدار ہو جائیں ہوشیار ہو جائیں خبردار ہو جائیں میرے بھائیوں میری بہنوں جتنا ہو سکے مالی امداد مجاہدین کے ساتھ کریں قربانی کے ان ایام میں کچھ قربانیاں آپ اس طرف بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی عمارت اسلامیہ کے اکابرین کی خصوصی حفاظت فرمائے اور ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبی اجمعین سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان الہ الا انت استغفرک واتوب الیک